حمزہ زیاد سے روایت ہے کہا مرہ حمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو اندر نہ آؤ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا صحیح مسلم حدیث نمبر انچاس